اپوہ اور اس کے دوست اپوہ چھوٹے ہاتھی کے وسیع جنگل میں بہت سے دوست ہیں اور یہ ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے لیکن آج اپو اپنے دوستوں میں شامل نہیں ہوتا وہ بغیر چلے ابولے خود ہی بیٹھ جاتا ہے اپوہ کے دوست اسے دیکھنے آتے ہیں وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں نیلی چڑیا ہیلو اپو تم ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں آئے کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کیوں اپو خاموشی سے کھڑا ہے اس کا بڑا سر جھک رہا ہے اس کا سون زمین کو صاف کر رہا ہے نیلی چڑیا میں جانتی ہوں یہ آپ کا لمبا لٹکتا ہوا سونڈ ہے یہی چیز آپ کو اداس کر رہی ہے ٹھیک ہے اپو سر ہلاتے ہوئے نہیں میں اپنے سونڈ سے محبت کرتا ہوں میں اس سے بہت سی چیزیں کر سکتا ہوں میرے سونڈ کا شکریہ میں ایک بہترین کارکن ہوں بندر جھولتا ہوا آتا ہے بندر میں جانتا ہوں یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا سا دام ہے یہی آپ کو اداس کر رہا ہے ٹھیک ہے تم میری طرح درختوں میں جھول نہیں سکتے اپو پاؤں پر مہر لگاتے ہوئے میری دام چھوٹی ہے لیکن یہ میرے لیے مفید ہے میں آپ کی طرح درختوں میں جھولنا نہیں چاہتا ہرن میں جانتا ہوں آپ کا مسئلہ آپ کی موٹی ٹانگوں کا ہے وہ آپ کو اداس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تمہاری ٹانگیں میری طرح خوبصورت اور پتلی نہیں ہیں اپو آنکھیں گھماتے ہوئے نہیں نہیں مجھے اپنی ٹانگیں بہت پسند ہیں وہ مضبوط اور شاندار ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں جیسے وہ ہیں ہم پف اب مور اوپر اڑ گیا مور میں جانتا ہوں یہ آپ کا ہلکا بھوری رنگ ہے یہی آپ کو اداس کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو روشن سبز اور نیلا چاہتے ہیں جیسے میرے خوبصورت پروں پر ہے اپو زور سے ہنستے ہوئے ہرگز نہیں مجھے اپنا سادہ سرمئی رنگ پسند ہے یہ سست ہو سکتا ہے لیکن یہ مجھے شکاریوں سے چھپانے میں مدد کرتا ہے بندر اوپر نیچے کودنے لگتا ہے بندر پھر اپنی مصیبت کو بھول جاؤ جو بھی ہو ہمارے ساتھ آؤ ہم کچھ گنے پر دعوت دینے جا رہے ہیں اپو دکھ سے نہیں میں کسی چیز پر دعوت نہیں دینا چاہتا میں بہت موٹا ہوں اب اپو رونے لگتا ہے ریچ کیا یہ آپ کی پریشانی ہے لیکن آپ بالکل بھی موٹے نہیں ہیں آپ کا جسم بڑا اور مضبوط ہے جیسا کہ ہاتھی کا ہونا چاہیے اپو مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے موٹا تو نہیں سنو تین دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ایک کاٹنا نہیں لیکن میں نے کوئی وزن کم نہیں کیا اچانک انہیں ایک چیخ سنائی دیتی ہے میری مدد کرو کوئی میری مدد کرے جانور اپو کو چھوڑ کر آواز کی طرف بھاگتے ہیں وہاں ایک لومڑی رو رہی ہے یہ ایک گرے ہوئے درخت کے نیچے پھنس گئی ہے لومڑی آہ آہ اوچ او برا کرم میری مدد کرے